سفیان نے کہا ہمیں بن ابی لبابا اور عبد الملک بن عمیر نے حدیث سنائی انہوں نے مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے ورات سے سنا وہ کہتے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ عنہ نے مغیرہ رضی اللہ کو خط لکھا کہ مجھے کوئی ایسی چیز لکھ بھیجیں جو آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو تو انہوں نے لکھ بھیجا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جب آپ نماز ختم کر لیتے تو فرماتے لا لا لا إله إلا الله وحده شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم مانع لما لما أعطيت ولا ولا معطي منعت ينفع ذا الجد الجد منك اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ اکیلا اور یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں حکومت اور فرما روائی اسی کی ہے وہی شکر و ستائش کا حقدار ہے اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اے اللہ جو کچھ تو کسی کو دینا چاہے اسے کوئی روک سکنے والا نہیں اور تیرے سامنے کسی شان والے کو اس کی شان کوئی فائدہ نہیں دے سکتی صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار تین سو بیالیس